بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی عمری وحل القتم السانی یب کہو یک انیس جولائی دو ہزار پندرہ درس قرآن آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے سے سلسلہ شروع کیا گیا ہے درس قرآن کا وہ انشاءاللہ برابر جاری رہے گا آج سورہ اور بقرا شروع ہو رہی سورہ اور بقرا قرآن کی دوسری سورہ ہے اس کے آغاز میں جس طرح دوسری صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل میں پچھلے ہفتہ پورا فاتحہ کے تحت کر چکا ہوں یہ سورہ شروع ہوتی ہے الف لام زال کی کتاب لار وفی حد المتقین یہ جو الف لام میم ہے یہ الگ الگ حروف کا مجموعہ ہے اس کو انگریزی میں کہیں گے ڈس جوائنٹڈ لیٹرس قرآن کی کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں سے ٹوینٹی نائن صورتوں میں حروف مقدعات آئے ہیں تفسیروں میں اس پر بڑی بحثیں ہیں طرح طرح کے مطلب نکالے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب بالکل سادہ ہے بالکل سادہ وہ یہ کہ یہ قرآن انسانی زبان میں آیا ہے یہ کسی آسمانی زبان میں مل اعلیٰ کی زبان میں نہیں آیا ہے تو انسانی زبان کو سمجھنے کے لیے جو اصول اختیار کیا آتا ہے وہ یہاں بھی رہے گا کوئی مسٹری نہیں ہے قرآن کی زبان میں کوئی پراسانیت نہیں ہے قرآن کی زبان میں یہ مطلب ہے اس کا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن اترا انسان کی زبان میں اگر وہ بلے اعلیٰ کی زبان اترتا تو آپ کیا کرتے کچھ سمجھتے نہیں اس کے بعد دیکھیے شروع ہوتا ہے ذالکل کتاب یہ الکتاب ہے لا و پی اس میں کوئی شک نہیں الکتاب کا مطلب ہے دا بک دا بک یعنی ایک ایسی کتاب جس میں آدمی سچائی کو پا سکے زندگی کی حقیقت کا ہے اس کو جان سکے کریشن پلان جو ہے خالق کا وہ کیا ہے اس کو جان سکے تو ایسی کتاب دا بک ہے دا بک کہنے کا مطلب یہ کہ موسٹ آتھینٹک بک اپنے سبجیکٹ میں اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن میں یہ تو کہا گیا کہ یہ دبک ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کا یہ اسلوب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ تبین کی زبان میں ہے وہ تحقیق کی زبان میں نہیں ہے یعنی قرآن میں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے قرآن میں کہیں بھی ریشنل انالسس نہیں ہے ریشنل انالسس نہیں ہے پھر قرآن میں یہ کہا گیا کہ غور کرو غور کرو بہت زیادہ سورہ سعد میں ہے کہ قرآن اتارا گیا اس لیے لبرو آیا تھی تاکہ لوگ اس کے ہاتھوں پر غور فکر کریں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تدبر کرو یہ کتاب کنٹمپریشن کے لیے اتری ہے میرے علم کے مطابق کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے اور کتاب میں جو ہے بس اس میں بتا دیا گیا ہے یہ بات یہ بات یہ بات اس کو اور مان لو پڑھو مان لو لیکن یہاں کے غور کرو غور کرو غور کرو اس لیے اس کتاب میں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس تو ہے لیکن رہسے رہسے نہیں وہ آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب کیوں بھیجی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب آپ غور کر کے پائیں گے تو وہ آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ٹروٹ ہوگا سیلف ڈسکورڈ ٹروت مثلا آپ جب کہتے ہیں دو اور دو مل کر چار تو یہ تو ایک بات ہے جو سب لوگ جانتے ہیں وہ آپ نے بھی جان لیا لیکن جب آپ غور کریں تدبر کریں تفکر کریں اور پھر ایک بات کو جانیں تو وہ جانی ہوئی بات آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ٹروت بن جاتی ہے پھر آپ کو یقین آتا ہے اس پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اس کے اوپر پورا کنوکشن ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آپ کے دعا کو چھا جاتی ہے بتائی ہوئی بات کبھی چھاتی نہیں آپ دماغ پر لیکن سیلف ڈسکور ٹروت آپ کی پوری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی میسک ہے کہ اس نے قرآن کو دو ہزار چار کی زبان میں نہیں اتارا بلکہ فیکٹس بتا دیے اب فیکٹس بتا کر غور کر کے اس کی ڈیٹیل دریافت کرو تب ڈیٹیل دریافت کر کے پتہ کرو گے تو پھر تمہارا یقین بہت بڑھ جائے گا ایک پر یہ ہے کہ اس طرح قرآن آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ریلیٹو بن جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دریافت کریں گے کہ قرآن کو اترے ہوئے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے اس میں جتنے بھی فیکٹس بتائے گئے ہیں وہ سب ویسے کہ آج بھی اس میں کوئی چینج نہیں آیا تو آپ اس کے یہ بھی دریافت کریں گے کہ قرآن خدا کی کتاب کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو ڈیڑھ ہزار سال تک اپنی سچائی کو باقی رکھے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے only to state this point کار ماس جو کورز کا چیمپئن سمجھاتا ہے وہ پیدا ہوا جرمنی میں پھر اس کی کتابیں ترجمہ ہو کر رشا میں پھیلی وہ کچھ دن لندن میں رہا تو اس نے کہا تھا کہ کمیونزم کی شروع پیس کے اوپر شروع ہو رہا ہے اس کا پرڈکشن تھا کہ کمسٹ انقلاب سب سے پہلے فرانس میں آئے گا فرانس میں لیکن آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں کمسٹ انقلاب نہیں آیا وہ آیا تو رشیا میں آیا اس کا نظریہ تھا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس زمانے میں فرانس ایک بہت ہی ڈیولپ کنٹری بنایا جاتا تھا کا نظریہ تھا جو زیادہ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہیں پر سب سے پہلے کمیونزم آئے گا اور روس تو اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا industrially develop country industrially develop country تھا فرانس دوسرے سبجیکٹ یہاں آنا چاہیے وہ آیا تو ایگریکلچر کنٹری میں روس نے تو ایگریکلچر کلچر تو اس کا پریڈکشن صحیح نہیں ہوا ایسی بہت سی مثالیں ہیں تو جب قرآن اس طرح انداز میں آیا ہے تو غور فکر کرنے والی کتاب کے طور پر تو جب آپ غور فکر کریں گے تو دو بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا ایک طرف جو کہ آپ دریافت کریں گے کہ ڈیڑھ ہزار سال تک قرآن کی کوئی اسٹیٹمنٹ بدلا نہیں قرآن کا اسٹیٹمنٹ بدلا نہیں اتنا ڈیولپمنٹ ہوا علم میں سائنس میں مگر قرآن کی بتائی باتیں ویسی کو ویسی رہی کہ یہ کون ایسی اٹرنل ٹروت کا کو بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے وہ ظاہر کریٹر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا تو ایک بات آپ یہ دریافت کریں گے کہ قرآن کا جو آتھر ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کریٹر ہے دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کے لیے سچائی سیلف ڈسکور سچائی ہوگی اور پھر بہت ہی یقین آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے گی آپ کے اندر ایک ہائی تھنکنگ آئے گی بہت سے فائدے ہوں گے یہ ہے یعنی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے ایمان ہوا ذالکل کتاب فی یہ الکتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اب دیکھیے شک نہیں جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کی زبان میں ریسٹر کی زبان میں نہیں ہے آپ کو پتا کرنا ہے کہ یہ لا فی ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں جتنا غور کریں گے اتنا غور کریں اتنا غور کریں گے آپ وہ یہ ڈسکوری ہوتی چلی جائے گی کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ فیکٹ ہے ریئلٹی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا اس طرح آپ کا کنوکشن بڑھے گا اور دیکھیے کنوکشن کے بغیر زندگی بیکار ہے آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے کنوکشن پہ جینا چاہتا ہے کنوکشن یقین تو وہ اس طریقے سے پیدا ہوگا تو الف لام زال کا الکتاب رہ وفی حدل للمتقین وہ ہدایت نامہ ہے وہ گائیڈ بک ہے کن کے لیے جن کا ہدایت تقوا ہے لیکن تقوا جو ہے بہت ہی بما لفظ ہے اردو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں سے ہوگا تفاع کا مطلب ہے کھٹک تک کھٹک ویسے لذی مائیں تقوا کے ہیں بچنا بچنا تو بچتا کب ہے انسان جب اس کو کھٹک ہو کہ آگ جلا دے گی تو بچتا ہے یہ کاٹا مجھے چپ جائے گا تو پریشان کرے گا اس سے بچتا ہے آدمی تو تقوا کے لفظی مانا ہے بچنا لیکن سینس کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ اس کا مطلب کھٹک اور اس کو اسپلینڈ ہم کہیں گے جو سیکر ہوں جو سچائی کے بتلاشی ہوں تو قرآن اگرچہ شفا الکتاب ہے لیکن اس سے رہنمائی ملے کس کو جو سیکر ہوں سچائی کے تلاش جن کو ہو ایسا کیوں ہے جو آدمی دیکھیے سچائی کا متراشی ہے جو سیکر آف ٹروتھ ہے وہ گیا پریپیئرڈ مائنڈ ہے قرآن کو اخذ کرنے کے لیے پریپیئرڈ مائنڈ ہے وہ سوچ رہا ہے پہلے سے کہ میں کیا ہوں میں کیسے پیدا ہو گیا میرا خالد کون ہے یہ اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی کیا پرپز ہے اس دنیا کا کیا اس کا بگننگ ہے کیا اس کا اینڈ ہے یہ سب باتیں جو سوچے وہ سیکر ہے وہ سیکر ہے ایک سیکر ہوگا تو وہ ڈھونڈے گا وہ جاننا چاہے گا جس کو میں نے کہا کہ وہ پیپرڈ مائنڈ ہوگا جیسے مثال کے طور پر کہوں گا ایک زمین ہے جو گیلی زمین ہے اس میں آپ پانی ڈالیں تو اوپر اوپر اوپر پھیل جائے لیکن سوکھی زمین اگر ہے سوکھی اس میں آپ پانی ڈالیں تو بالکل جذب کر گی سوکھی زمین میں پانی جب ڈال جائے تو جذب کر لیتی ہے اور گیلی زمین میں پانی ادھر ادھر بہ جاتا ہے تو متراشی انسان سوکھی زمین کی طرح ہے بتراشی انسان سوکھی زمین کی طرح کہ اس سامنے سچائی آئی تو فوراً اس کو سامنے آ گئی اس کو پکڑ لیا اس نے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بتراشی کا مطلب کیا ہے ایک شخص نے ایک ایک انگریز نے قرآن پڑھا تو اس وہ کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے اس میں ایک ایک ڈفرنٹ قرآن سے ایک ڈفرنٹ بک لگی ڈفرنٹ بک کیوں قرآن میں اس کا جو آتھر ہے انسان کو خطاب کرتا ہے ائی ہول انسان ائی ہول انسان ائی ہول انسان ایسے تو کوئی کتابیں نہیں تو اس نے کہا کہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں لیکن یہ جو انداز ہے ائی ہول انسان تو لگا کہ مجھ کو کوئی ایڈریس کر رہا ہے اس کا جو آتھر ہے وہ مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے تو دیکھیے ڈفرینس جو ہے اس سے کیورسٹی پیدا ہوتی ہے تو قرآن کا ایک ڈفرینٹ بک ہونا اس کو اسٹرائک کر لیا پھر اس نے سوچا سوچا سوچا اور پھر اس نے ایکسپٹ کر لیا قرآن کے دین کو تو جو سیکر ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے ایسے بہت سے واقعات ہیں مثلا ایک انگریز نے لکھا ہے بات اسلام قبول کر لیا کہ وہ مراکو گئے تو ہوٹل میں ٹھہرے تو ہوٹل کے برابر کمرے سے آواز آتی تھی کوئی عرب وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو قرآن کی کرت وہ اس پر سناتا تھا یہ ریکارڈر پر تو اس نے جب سنا قرآن کی کرت کو تو وہ ڈفرینٹ رہی اس کی اس کی آواز میں اس نے کہا کہ قرآن کی آواز میں ساؤنڈ آرٹ پار ایس تو قرآن کی آواز تھی وہ لیکن دوسری کتابوں میں تو ایسی آواز ہوتی نہیں آپ کبھی تجربہ کر لیجئے کوئی بھی دوسری کتاب بھی لیجیے اس کو کسی پڑھوائیے اپنے قرآن پڑھوائیے ایک حافظ سے تو آپ کو ڈفرینٹ لگے گا تو ڈفرینس انسان کو ہٹ کرتا ہے ڈفرینس تو اس نے جاننا چاہا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے پتہ چلا کہ تو قرآن کی آواز ہے تو اس نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کا ترجمہ بھی اس نے انگریزی میں کیا تو یہ تدبر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن تدبر کس کو کام میں ہوتا ہے جس کا تقوا ہو یعنی جس کا تک جو میں نے کہا کھٹک ہو تقوا کا ابدائی مفہوم تو بچنا ہے بچنے میں سے کیا ہوتا ہے آدمی کا تو کھٹک پیدا ہوتی ہے پھر ایک کھٹک وہاں جا کر کے تلاش بن جاتی ہے تو کیا جس کے تلاش ہو جو سچائی کا متلاشی ہو اس کو ہدایت ملے گی کیونکہ وہ سوکھی زمین کے مانند ہے اور جو متلاشی نہیں ہے وہ گیری زمین کے ہے تو یہ ہے مطلب حد المتقین کا اس کے بعد فرمایا الدین یہ انہوں نے بلغیر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر یہاں پر دیکھیے بہت بڑی بات اس کے اندر کہی گئی ہے قرآن سچائی کو بتانے والی کتاب ہے تو سچائی کیا ہے سچائی آپ کو درخت اور انور دکھائی نہیں دیتی سچائی تو ایک آئیڈیالوجی ہے یعنی ایک انسین فیکٹ ہے سچائی ایک ایسی چیز جو آبزرویشن میں نہیں آتی وہ سوچ کر جان سکتا ہے آدمی یعنی وہ غیب میں ہے سچائی شہود میں نہیں ہے بلکہ غیب میں تو جس کا جس کی سوچ اتنی ڈیولپ ہوئی ہو کہ وہ جانے کہ سچائی غیبی پہ رہے گی سچائی جو ہے وہ آبزرویشن میں نہیں آئی کبھی جیسے ایک انسان ہے ایک انسان کا باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا سول اس کا مائنڈ تو نہیں دیکھ سکتے آپ تو جو آدمی یہ کہے کہ جب تک میں سول کو نہ دیکھ لوں جب تک کہ مائنڈ کو نہ دیکھ لوں تب تک نہیں مانوں کہ یہ انسان ہے تو کبھی بھی وہ انسان کو دریافت نہیں کر پائے گا یا کوئی کہے کہ اپنی ماں کے بارے میں کہ میں جب تک یہ دیکھ لوں کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہوں پیدا ہونے کا جو ذاتی مشاہدہ مجھے ہو تو کبھی نہیں ہوگا ایسا مشاہدہ اس کو بغیر دیکھے ہوئے ماننا پڑے گا کہ یہ میری میری ماں ہے تو یہ ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کی بات وہ انسان جس کا ذہنی ارتقا اتنا ہوا ہو جس کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ رہتا ہوا اس بات کو جانے کہ سچائی کبھی بھی اس طرح نہیں سامنے آئے گی آپ کو کہ وہ دکھائی دے جیسے ہاتھی اور گھوڑے دکھائی دیتے وہ سین رہے گی اس حقیقت کو جب اسے جان لیا ہو تب وہ سچائی کو جان پائے گا میں سچائی کہ سچائی کو مجھے ہاتھی گھوڑے کے میرے سامنے آنا چاہیے تو کبھی آئے گا نہیں تو کبھی مارے گا بھی نہیں وہ یہ ہوا یعنی ایمان بالغیب کا مطلب ہے یہاں پر کہ پہلی بات یہ کہی کہ جس کے اندر سچائی کی تلاش ہو وہ پائے گا دوسری بات یہ کہ جو اس حقیقت کو دریافت کر چکا ہو کہ سچائی غیبی میں رہے گی شوج میں نہیں بنے گی وہ تب وہ سچائی کو پا سکتا اس کے بعد سمجھا کہ وہ یقین السلام دوسری صفت رہی ایک صفت تو تھی وہ غیب پہ ایمان لانے والا دوسری چیز ہے نماز قائم کرنے والا دیکھیے یہاں نماز قائم کرنا فعال کمانے میں نہیں ہے کیونکہ نماز قائم کرتا ہے آدمی ایمان کے بعد یا ایمان سے پہلے کی بات جاری یہاں اسپرٹ کے اعتبار سے فارم کے اعتبار سے نہیں نماز کیا ہے نماز کیا ہے خالق کے آگے سرینڈر کرنا خالق کو مار لینا خالق کے آگے اپنے کو جھکا دینا یعنی جس کا ذہنی ارتقا اتنا بلند ہوا ہو کہ وہ اس بات کو جانے کہ میں مخلوق ہوں میں خالق تو نہیں ہوں تو مجھے خالق کے آگے سرینڈر کرنا پڑے گا میں اپنے کو خود نے پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے تو نماز جو ہے اس کا ایک فارم ہے جو آتا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد اس کی اسپرٹ پہلے آنی چاہیے نماز کی اسپرٹ کہ اپنے خالق کے آگے سرنڈر کرنے کا جذبہ سبمشن کا جذبہ اس بات کو حقیقت مان لینا کہ جب مخلوق ہوں تو مجھے خالق کے آگے سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے یہ اسپرٹ جب ہوگی تب اس کو سچائی کی دریافت ہوگی اس کے بعد ہے رکھتا ہوں میں اور جو اس کو رزق ملا ہے رزق یہاں رزق سے مراد ہے اس کے بعد بھی اس میں سے وہ خرچ کرتا یعنی ایسے لوگ جن کو جو رزق ملتا ہے دنیا میں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اس کے معنی کیا ہے گونگ اسپرٹ یہاں بھی دیکھیے یہ فال پانے میں نہیں ہے گونگ اسپرٹ یہ اسپرٹ کیا ہے یہ دوسروں کا اکنالجمنٹ جب آپ کچھ حاصل کرتے ہیں دنیا میں چاہے بزنس میں چاہے جاب میں یا کسی بھی طریقے سے تو اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے جسے آپ نے ایک کار لا کر خریدی بازار سے اس کار کی تیاری میں ہزاروں انسانوں کا حصہ ہے تب وہ کار بنی ہے کار کی ٹیکنالوجی اور پیٹرول کی دریافت اور بہت ساری چیزیں جو ہزاروں انسان کر رہے تھے کر رہے تھے کر رہے تھے اس کو کلمیشن ایک کار تو جب آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہو کے آپ مانیں کہ پوری انسانیت کا میرے پر احسان ہے کہ اس نے ایک کار بنائی ہوائی جہاز بنایا ٹیکنالوجی بنائی اس پانی کے اعتراف کو مادہ آپ کے اندر ہے دوسروں کا اعتراف تب جا کر آپ کو سچائی کی دریافت ہوگی سچائی ملے گی آپ کو جن کے اندر یہ چیز نہ ہو یہ اکنالجمنٹ یہ اعتراف تو وہ کیا ہوتا ہے سرکس اڑاتے ہیں وہ سرکش لگاتے ہیں جیسے آپ دیکھیے جو لوگ کار خرید کر لاتے ہیں اپنے گھر کے سامنے کار کھڑی کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر دیکھے لگتا کہ میں کار کا مالک ہوں میرے پاس پیسہ تھا میں جب خرید لیا تو یہ بزار اس طرح کسی پیدا کرتا ہے یعنی ایک آدمی یہاں تک گیا کہ اس نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ بھائی ان کے پاس بڑی کار تھی کہ بھائی بڑی کار کیا چھوٹی کار کھڑی کی جائے تو اگر آپ کے اندر اکنالجمنٹ نہیں ہے تو آپ سرکٹ بن جائیں گے سمجھتا ہے کہ میں نے پیسہ کمایا میری جب میں پیسہ تھا جا کے میں نے خرید دیا اور دوسری چیز یہ کہ آپ سوچیں کہ کار بنی کیسے ہزاروں سال سے دنیا میں پیٹرول تھا زمین کے لیے اسے دریافت کیسے ہوا ایک ٹیکنالوجی یہاں موجود تھی نیچر میں لیکن کس نے اس کو ڈسکور کیا تو آپ کو ہزاروں سال کا ایک ہسٹری دکھائی دے گی جو آپ کے لیے کار ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے تو اس پوری انسانیت سے انوالو ہے تو ایک سوچ میں سرکشی آتی ہے دوسری سوچ میں توازو آتا ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ modesty is the door of knowledge modesty اگر ہے تو آپ سیکھنے کے مزاج ہوگا سیکھنا کب ہوتا ہے جب دوسرے کا آپ اعتراف کریں تو یہ اسپرٹ جب ہوگی تب ایسا ہوگا کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اس سے آپ کو سچائی ملے گی اگر آپ کا اندر سرکشی ہو تو قرآن کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد جو آئے تھے وہ لذین یومن محمد ابن قبلک تو یہ ایک ہسٹری پوری ہے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ایک پوری ہسٹری جڑی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغبر بھیجے ان کے کتاب بھیجی آخر ص اللہ صحت پر کتاب بھیجی ایک پوری ہسٹری آج تک ہے تو جو لوگ اس ہسٹری کو جانتے ہوں اس کے اندر ایک ایک مزاج ہوگا اس بات کا کہ یہ قرآن اسی سیکوینس میں آیا ہے یعنی آدم کے بعد سے مسلسل طور پر اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے رہنمائی کے لیے کتاب بھیجتا رہا ہے شبہ ارسلنا رسلنا تترا لگاتار نبی آتے رہے کتاب لکھ کر تو اسی سیکوینس میں یہ قرآن ہے تب وہ قرآن کی عظمت دریافت کرے گا قرآن کی امپورٹنس سمجھے گا قرآن کی ویلو جو ہے اس کو مانے گا تب اس کو سیریسلی لے گا اور سچ مچ مطالعہ کرے گا جس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو وہی قرآن کو سیریسلی لے گا نہیں تو سیریسلی لے گا نہیں سمجھے کہ ایسی کوئی کتاب ہے نہیں ہزاروں سال کا کی ہسٹری کا کلمیشن دکھائی دے گا قرآن اس کو یہ کتاب آئی وہ کتاب آئی وہ کتاب آئی پھر قرآن آیا تو ہزاروں سال میں جو پروسیس تھا اس کا کلمیشن ہے قرآن تو آپ سوچئے کتنا زیادہ سیریسلی لے گا قرآن کو کتاب کا دھیان سے پڑے گا وہ وہ بھی لاخرت ہوں گی وہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈبل ہے یعنی قرآن کو ماننے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے کہ وہ آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہوں گے جو قرآن کو الکتاب کے طور پر لیں گے اور سمجھیں گے دیکھیے آخرت ایک سادہ لفظ نہیں ہے ایک پوری آزادگی اس کے اندر ہے کہ ایک یہ کہ آپ یہ مانیں کہ انسان بس ابڈیکٹلی پیدا ہوا ہے پھر اچانک مر جائے گا اور اس کو بیٹی مل جائے گی کس تو آپ زندگی کے بعد میں سیریس نہیں ہوں گے سجیدہ نہیں ہوں گے زندگی کے بارے میں آپ سجیدہ نہیں ہوں گے لیکن آپ کی سوچ اگر یہ ہو کہ اتنا بڑا آغاز اس کا کوئی انجام ہونا چاہیے اتنی بڑی کائنات بنائی اتنی بڑی کائنات بنی پھر سولر سسٹم بنا پھر اس میں پلانٹ ارتھ بنا اس پر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہاں تک انسان آباد ہوا پھر اس پر تہذیب بنی اتنا سب جو ہوا ہے تو یہ بڑا زندگی کا آغاز ہے اتنے بڑے آغاز کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے کوئی انجام ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ آغاز تو بہت بڑا ہو اور اینڈ کچھ نہیں ایسے ختم ہو گیا تو جو اس طرح سے لے گا زندگی کے معاملے کو اس کے بعد بہت زیادہ سنجیدہ سوچ ہوگی سیریس تھنکنگ ہوگی تو اس ذہن کے تحت جب قرآن کو پڑھے گا تو اس کا ہر لفظ اس کو اس کے دل میں اترتا چلا جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جو زندگی کی مانویت کو کھولتی ہے زندگی آپ دیکھیے جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں زندگی کا تو آغاز تو ان کو فل دکھائی دیتا ہے انجام کچھ نہیں یعنی گلیکسی کا بننا سولر سسٹم کا بننا زمین کا بننا اس میں پانی کا نظام اور پیشوار نظام جس کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم پھر انسان یہ سب اتنا شاندار بگننگ ہے یعنی اپنی بگننگ میں زمین اتنی شاندار ہے تو ضرور ہے کہ اینڈ میں اس کو کوئی بہت بڑا اینڈ ہو اس کا تو جب وہ دیکھتا ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سارے انسان اکٹھا ہو گیا حشر میں ان کا حساب کتاب ہوگا پھر ان کو ان کے امال کے مطابق بدلا دیا جائے گا اور جو لوگ ٹیسٹ میں پورے اترے ان کو پیراڈائز ملے گی یہ ساری باتیں جو ہیں جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی زندگی جس طرح آغاز میں میننگ فل ہے اینڈ میں میننگ فل ہے زندگی جس طرح شروع میں بامانہ ہے جس طرح وہ اپنا انجام کہتا ہے بامن آئے تو اس کو قبول کر لیتا ہوں یہ صفات اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنی فطرت پر قائم ہے اور جو آدمی اپنی فطرت پر قائم ہو اسی سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ سچائی کو سمجھے گا اور سچائی کو قبول کر لے گا یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے بلائے کہ اعلیٰ حضم رب یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ہدایت پر ہیں یہاں بھی ہدایت جو ہے دیکھیے فطری ہدایت کے معنی میں فطری ہدایت یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فطرت پر قائم ہیں یہ جو چند باتیں بتائی گئیں یہ سب باتیں جن کے اندر ہیں اس کا اس کا مطلب کہ وہ اپنی فطرت پر قائم ہے یعنی خالق نے جو فطرت ان کو دی تھی اس پر قائم اس کو بگاڑا نہیں ہونا تو اس میں ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی فطرت پر قائم ہیں وہی بتراسی بنیں گے پھر وہی سچائی کو پائیں گے وہ الاائے کا حمل مفل ہو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں فلاح کے معنی کامیابی یعنی اب یہ زندگی جو ہماری ہے وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو اور ابدی طور پر اس کو کامیابی ملے تو وہ جو تصور ہے اس کا تھے فلاح یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بش اور خواہشیں ڈیزائر وہ چاہتا ہے فلفلمنٹ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ابدی ہو وقتی طور پر ہو کہ پیدا ہوا مر جائے ختم ہو گیا وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ملے رہنے کے لیے بہترین انسانوں کے ساتھ مجھے رہنا ہو وہ چاہتا ہے کہ میں خالق کے پڑوس میں مجھے کوئی جگہ ملے یہ ساری باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں یہ سب باتیں مل جائیں تو فلا ہے یہ سب باتیں نہیں ملیں تو فلا نہیں تو یہ بتایا کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں وہ ہدایت پر ہیں یعنی وہ فطرت پر قائم ہے انہیں کو سچائی ملے گی اور پھر وہی فلاح یافتہ ہوں گے کامیاب ہوں گے کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ دنیا میں وہ سچائی کے راستے پر چلیں گے اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کریں گے اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں گے دنیا کے اعتبار سے فلاح یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو مس یوز نہ کرے بلکہ آزادی کا صحیح استعمال کرے پھر آخرت کے اعتبار سے یعنی آخرت کا مطلب اٹرنیٹی کے اعتبار سے فلا یہ کہ اس کو پیراڈائز میں جگہ ملے تو جو اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کرے گا اور صحیح استعمال کرے گا تو اس کا سلیکشن ہوگا پیراڈائز کے لیے یہ پوری زندگی جو ہے اس کی فلاح بن جائے گی ان لذیم کفرو سو نرم آدر تم امن تجرم لا یمن اب یہ اس میں ایک اور بات آ رہی ہے مشن کی تاریخ بیان ہوئی جس انسان کے اوپر قرآن اترا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت دے رہے ہیں اس میں سے کیا سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کی بات کو مان رہے ہیں آپ کے ساتھی بن رہے ہیں ان کو سچائی مل رہی ہے لیکن کچھ لوگ انکار کے روش پہ قائم ہو گئے انکار کے اروش قائم ہو گئے انہیں مانا نہیں ہونا تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے انکار کیا تو چاہے ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان ڈرانے والے نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ سچ پوچھے تو ہیمبرنگ کی زبان ہے یہ ہیمبرنگ کی زبان ہے کیونکہ یہ آیت ہوتی تھی جب تو عرب جو لوگ اس کے مخاطب تھے بات کو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے کوئی بچا نہیں پورا عرب اسلامائز ہو گیا تو یہ ہیمبری کی زبان ہے اور یہاں جو انکار کا لفظ استعمال کیا گیا جنہوں نے انکار کیا اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اپنی فطرت کے خلاف چلے جو اپنی فطرت کی آواز کے خلاف چلے تو کب تک چلیں گے وہ انہیں لوٹنا پڑے گا اپنی فطرت کی آواز کی طرف تو یہ ہیمبری کی زبان ہے یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکری رہیں گے کبھی ان کو سچائی کے احتراب کی توقع نہیں ہوئی جیسے میں نے ایک بار دیکھا ہے ایک بچہ چھوٹی سائیکل جو ہوتی ہے چھوٹی سائیکل اس کے پاس تھی اسے نکالا اور روڈ پر جانے لگا ماں منع کر رہی تھی اس کی ماں منع کر رہی تھی کہ ایسے مت جاؤ کیونکہ رش کا ٹائم تھا تو نہیں مانا تو غصہ ہو کر ماں نے کہا کہ جا مر جا روڈ پر تو کیا آپ سوچتے کہ ماں چاہتی تھی کہ مر جائے وہ کیا ماں چاہتی تھی کہ جا کے مر جائے روڈ پر وہ نہیں یہ ہمری کی زبان تھی ہیمری کی زبان تھی تو ہمری کی زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے یہاں جو فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کی روی اختیار کی ان کو چاہے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ بتاؤ یا نہ بتاؤ وہ اسی پہ کام رہیں گے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ ہم ہی کی زبان ان کی فطرت کو جگانا ان کے اندر حق کا جو سویا ہوا جذبہ ہے اس کو جگانا کدھر جا رہے ہو تم کدھر جا رہے ہو کیا تباہی طرف جا رہے ہو تو قرآن میں اس طرح کی زبان بار بار استعمال ہوئی ہے جو حرکت میں ہوتی ہے ہیمری کی زبان اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہیمری زبان جو ہے بہت کارگر ہوئی اور سارا عرب اسلامائز ہو گیا تو یہ ہے آج کا درس قرآن سورہ بکرا کی یہ ابدائی آتے تھیں اور میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ صرف یہاں سن کر آپ کافی نہ سمجھیں واپس جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں اس کو دوبارہ صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس پر مذاکرہ کریں تب ذہن میں وہ بات پوری طرح بیٹھ جائے گی یہاں سننا پھر ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سننا پھر اس پر مذاکرہ کرنا مذاکرہ مطلب ڈسکس کرنا جو بھی آپ کے ساتھ آپ اپنی گھر میں کوئی ہو اسے کیجیے آپ کو دوست ہو اسے کیجیے تو اس سے آپ مائنڈ میں بات بیٹھ جائے گی اور یاد رکھے مائنڈ میں جب تک بات بیٹھے نہیں وہ پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنتی تو یہ درس قرآن جو شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا لیکن آپ کا حصہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک بار سن کر کافی نہ سمجھیں بلکہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں اس پر چرچا کریں اسے ڈسکس کریں تاکہ پوری طرح آبزرویشن ہو جائے آپ کی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو تفریح دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑیں اس کو سمجھیں اس کو اپنے لیے صحیح معنی میں بنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا آپ نے جو لاسٹ پوائنٹ جو بولا نا جو قرآن کے اندر جو ہیمرنگ کی زبان ہے تو اکثر لوگ اس کو بہت مسکوٹ کرتے ہیں اور خاص طور سے دعوت کے کام کے اندر لوگ اس کو بہت مس یوز کرتے ہیں یہ مطلب دعوت کسی بھی بولد ہو گئے ہیں ان کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے یہ پوائنٹ مجھے بہت ہی سمجھ میں آیا اور اچھا بھی لگا ہاں تو دیکھیے آپ صرف لفظ کو مت دیکھیے کیا ہوا وہ دیکھیے کیا ہوا اس کو دیکھیے تو قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی کہ جنہوں نے انکار کیا تھا کہ تم ڈالے والے نہیں ہو سر عام پارا میں وہ آئے تھے کلیا یور کافرون پڑھیے اس کو پوری دین رکم دین اب میرا دین میرے لیے تمہارا دین تمہارے لیے تم ایمان ڈالنے والے نہیں ہو یہ کس سے کہا گیا تھا مکہ والوں سے مکی دور کی آئے تھے یہ کیسا جی. مکی دور کی سارا مکہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا جبکہ انہیں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تم اسلام قبول کرنے والے نہیں ہو تمہارا دن الگ ہوگا بڑا دن الگ الگ ہوگا یہ اس کو اگر آپ یہ نہ مانیں کہ ہم ہی کی زبان مانے تو اس کی کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ جی، کیسے ایکسپلین کریں گے آپ اور اس کی بیسٹ مثال وہی جو ماں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے جا سڑک پر مر جا تو کیا مطلب سر جی مرے یہ فیشائز کرنے کے لیے شدت کی زبان بولی جاتی ہے اس کو آپ لٹر مائنڈ میں نہیں لینا چاہیے بلکہ اس سسٹس کو دیکھنا چاہیے ہر گھر میں آپ دیکھتے ہوں گے ماں ایسی زبان بولتی ہے بچے سے ہر گھر میں تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ماں کو دشمنی ہے بچے سے آؤٹ آف لو بولتی ہے وہ ہیمنی کی زبان ہوتی ہے ہر گھر میں اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بتائیے آپ لوگ یہ ضرور کریں کہ یہ درد جو ہوتا ہے اس کو دوبارہ سنیں اگر آپ دوبارہ نہیں سنیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اردو میں شو کہتے ہیں مذاکرہ مذاکرہ مطلب ڈسکشن تو وہ تیسرا اسٹیج ہے پہلا اسٹیج یہاں سننا پھر ڈاؤن لوڈ کر کے سننا اور پھر مذاکرہ یعنی ڈسکشن تب جا کے بان میں بات بیٹھے گی تو ایک حدیث ہے کہ تہاد القرآن جی کیا ہے تحاد القرآن قرآن کو پکڑے رہو کیونکہ قرآن اس طرح بھاگتا ہے جس طرح اوٹ بھاگتا ہے رسی روا کر کے بہت عجیب مثال ہے اونٹ رس کے باغا آتا ہے اگر رسی ٹوٹ جائے تو بھاگے گا وہ اس کا مزاج ہے تو حدیث بھی آئی کہ قرآن کو تاہو تمہارے خوب پکڑے رہو قرآن کو خوب پکڑے رہو نہیں قرآن اس سے بھی زیادہ بھاگنے والا ہے جیسے کہ اونٹ بھاگتا ہے رسی چڑھا کر تو پکڑنے کے معنی کیا ہے یہی ہے بلکہ تو یہ کہوں گا یہاں جب آئیں اب آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں تک آج ہوا ہے اگلے اگلے سنڈے کو اس کے بعد ہوگا یہ تو پتا ہو گیا آپ کو تو آپ یہاں آنے سے پہلے کوئی بھی آپ کی جس زبان میں آپ آسان ہو آپ کو اردو میں انگریزی میں تو اس اگلی آیتوں کو پڑھیں جو ترجمہ شرح تو پیپر ہو کر آئیں جسے ہم ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو وہاں اس کو کہتے مطالعہ کر کے آؤ اب پتہ نہیں مدرسوں میں رواج ہے کہ نہیں رواج ہے ہمارے زبان میں یہ رواج تھا مطالعہ کر کے آؤ یعنی جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو کلاس میں پہلے سے اس کو پڑھ کر آؤ تو میں یہ کہوں گا کہ یعنی آپ یہاں آنے سے پہلے اگلا حصہ جو قرآن کا ہے اس کو آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر آئیں پھر اس کو سنیں پھر دوبارہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں پھر چرچا کریں تب جا کر پورا اس وہ حصہ قرآن جو ہے تو یہ تو آپ کو دوران بیٹھ جائے گا پھر کوئی سوال باقی رہتا ہے تو اگلے سنڈے کو آپ کر سکتے ہیں میں تو یعنی کئی بار ایسا کیا کہ صرف ایک آرٹیکل مجھے لکھنا ہے ایک آرٹیکل تو اس ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے میں نے پورا قرآن پڑھا یہ تو ایک کتاب ہے قرآن کا مطلوب انسان یہ قرآن کا مطلوب انسان ایک مقالہ تھا آرٹیکل وہ ہم نے لکھا تھا کسی جلسے میں پڑھ کر سنانے کے لیے پہلے میں پہلے جو ہے لکھا ہوا پڑھتا تھا تو قرآن کا مطلوب انسان لکھنے کے لیے چھوٹا سا ہے وہ آرٹیکل پورا قرآن میں پڑھا تھا پورا قرآن پڑھا تھا تو کچھ آئیڈیا آیا تو اس وقت وہ مضمون لکھا تھا تو دیکھیے آپ لوگ جو ہیں قرآن کے قدر دام رہے قدر دام یہ قدر نہیں ہے کہ آپ اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیں اس کو وہ کریں تعظیم کریں قدر یہ ہے کہ تاحت کریں تاحت تاحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں اپنے کو اس سے جوڑے رہیں خدا کتاب کا اگر آپ حق نہ ادا کریں تو کس چیز کا حق ادا کریں گے قرآن جو فضا کتاب ہے اللہ رب العالمی کی کتاب ہے تو اس کا حق ادا نہ کریں تو کس کا حق ادا کریں گے اور ایک بات اور میں عرض کروں سب سے پہلے مجھے ایک تجربہ ہوا تھا بہت پہلے جب میں مدرسے پڑھ کر نکلا تھا تو جونپور میں کچھ دن رہا تھا میں ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہاں ایک آدمی مجھے ملنے آیا کرتا تھا تو وہ غالب کا بہت زیادہ فین تھا اس نے بتایا کہ وہ غالب کے اشعار کو رات میں مائنڈ میں دہراتا رہتا ہوں مائنڈ میں نہیں کال کرتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں اس سے میری میں آتا ہے غالب کی باتیں تو یہ تو شعر کی بات تھی پھر بعد کے زمانے میں جب میں جب میں عربی پڑھی تو مجھے ایک استاد ملے گئی مولانا جی حسن ندوی یہ قرآن ہی کو یعنی وہ حافظ تھے قرآن کے اور بس ہر وقت ان کے دماغ میں قرآن کی عادتیں گھومتی تھی اور کچھ نہیں کوئی کا وہ نہیں تھا تو میں دیکھ بہت اچھا وہ سمجھتے تھے قرآن کو بہت اچھا تو اعلیٰ تو یہ ہے کہ قرآن آپ کے مائنڈ میں گھومتا رہے لیکن آج کل بزی لائف ہوتی ہے ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے آپ کہ یہاں آنا ہے تو ان عادتوں کو دیکھ لیں پھر جا کر سنیں پھر ڈسکس کریں تو سے ہو سکتا ہے مولانا آج جو آپ نے بتایا کہ قرآن میں جو امپورٹنس ہے غور فکر کرنے کا اس وہ اس لیے کہ کیونکہ جب وہ جب آپ غور فکر کرتے ہیں تو وہ آپ کی سیلف ڈسکوری ہوتا ہے اگر آپ کو کسی دوسرے سے ملے تو وہ آپ کے دماغ پہ وہ بات چھاتی نہیں اور اسی لیے آپ نے بولا کہ جیسے قرآن جو ہے وہ دوڑ دو چار کے فارم میں نہیں آیا مولانا نا اس میں ایک ایک جو کوشچن میرے دماغ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اگر سیکنگ اسپرٹ ہی کسی انسان کے اندر جگانی ہو تو وہ اس کو اس کو تھاٹس دیے جاتے ہیں جو قرآن میں ملتے ہیں ہم کو کہ غور فکر کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گائیڈنس بھی ایک ایک ڈائریکشن بھی ملتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہی کرنے سے تمہارے کو جنت ملنے والی ہے تو اس کانٹراڈکشن کو کیسے سمجھیں مجھے کہ ایک رسک ہے کہ غلط ہم وہ بھی مولانا اور دوسری چیز کہ غور فکر کرنے کی جو بات ہے یا سیلف ڈسکوری کی جو بات ہے وہ ایک اوپن وہ ہے کہ مطلب میرے میں میں جب ڈسکور کروں تو مجھے کچھ پتا نہیں کیا حاصل ہو اور دوسری جگہ یہ ہے کہ کلیئر کٹ مجھے بتایا جائے کہ یہ یہ یہ صحیح ہے یہ غلط تو وہی تو ہوا جی ایک رسک ہے جی۔ کہ کہیں میں غلط بات کو صحیح لوں یہ جی۔ تو ہوا جی نا جی۔ کیسا جی لیکن مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بتایا گیا قرآن میں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرو سیلف ڈسکوری کرو تو ایک طریقے کی کانٹرڈکشن ہے ایک کنٹرڈکشن نہیں سمجھا میری کنٹرڈکشن کیسے ہے مولانا ان کا یہ کہہ رہا ہے ایک تو رسک والی بات ہے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو کہا جا رہا غور و فکر کر کے آپ ڈسکور کرو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ یہ صحیح ہے اس کو مانو یہ غلط ہے اس کو نہیں مانو تو اس میں کہاں سے ڈسکوری ہو سکتی تو اس کو آپ دیکھیے کنٹرڈکشن نہیں کر سکتے یہ کہہ سکتے اس میں ایک رسک ہے جس کنٹرڈکشن کو کہیں گے کہ یعنی فیکچوئل سٹس میں تو کوئی ایک ہی بات صحیح ہے دو بات صحیح نہیں ہو سکتی تو میں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں تو سکتا ہے کہ میں میری میری فرم کو غلطی کر جائے ایک رسک یہ تو یہ مطلب ہوا کنٹیکشن نہیں کہہ سکتے آپ جی، جی۔ جی۔ مجھے لگتا ہے قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو لیکن وہ ایک فریم ورک بھی دیتا ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ غور و فکر کرو اور ہاں جو میں سمجھا آپ کا سوال اس کے لحاظ سے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ایک حدیث یہ ہے کہ اشتہاد کرو اشتہاد کے معنی ہیں وہی سیلف ڈسکوری کرو اشتہاد کی لفظی مانے کوشش کرنا کوشش کرنا کوشش کرنا تو سمجھنے کی کوشش کرو تو اشتہاد کے بارے میں یہ سوال آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کوشش کروں اور اشتہاد کروں یعنی کریٹو وے میں سمجھنے کی کوشش کروں دیٹ از اشتہار تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میری عقل جو ہے وہ نہ پہنچ سکے سچائی تک یہ رسک ہے تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کہ اشتہاد کرو اگر تم تمہارا اشتہاد صحیح ہوگا تو تمہیں ڈبل سواب ملے گا اور اشتہاد غلط ہوگا ایک سواب ملے گا کیونکہ قرآن انکریج اللہ انکریج کر رہے ہیں کہ خوب سوچو غلطی کرو تو کوئی پرواہ نہ کرو کیونکہ ایک سواب پھر بھی ملے گا یعنی سوچ کو اس لیے بد مت کرو کہ کہیں میں غلطی نہ ہو جائے خوب سوچو خوب سوچو خوب اشتہار کرو یعنی کیٹو انداز سوچو اشتہار کا مطلب ہوتا ہے کریٹو انداز سوچنا یعنی لگے میں نہیں اوپن انداز سوچنا اب اس میں رسک تھا کہ سچائی تو اللہ کے علم میں کوئی ایک ہی ہوگی اور میں کہیں اور بھٹک جاؤں تو یہ کہہ کر ختم کر دیا اس کو کہ اگر تم نے استحاد کر کے یعنی کریٹو تھنکنگ جو ہے تم کو سچائی تک لے جائے گی تو ڈبل سواب ملے گا نہیں تو ایک سواب پھر ملے گا بچتے کہ تم سنسیئر ہو تمہاری انٹینشن اچھی ہے تو انکریج کیا ہے خوبصورت اور دیکھیے وہ حدیث یہ بھی ثابت ہو ثابت ہوتا ہے کہ انسان ضرور غلطی کرتا ہے پرافٹ کا احساس بھی غلطی غلط ہو جاتا ہے لیکن اس لیے بند نہیں کرنا چاہیے خدا کو یعنی خدا کوئی وہ خدا کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سچ مچ سی کریں خوب چاہتے ہیں جاننا تو آپ کو انٹینشن پر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اگر خدا نے خاص کچھ غلطی ہو گئی تو خدا اس کو اگنور کرتا ہے یعنی اس پر بھی ایک سواب ملنے کا مطلب خدا اگنور کرے گا تمہاری غلطی کو یہ آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے بات جی بالکل علماء عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ نئی اسٹارٹ مت کرو اس پر غلطی کا رسک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیڈ آف اسلام کے خلاف ہے آپ آپ مائنڈ کھلے کیسے جب خوب سوچے اوپنلی سوچیں گے اور دیکھیے صحابہ کے ہاں جو ماحول تھا وہ کیا تھا بہت ہی اوپن تھا ماحول بہت ہی اوپن جسے میں آپ سے عرض کروں ایک واقعہ کہ دو صحابی تھے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ان سے بات ڈسکشن ہوا ایک آیت وہ جو آئے المازہ الماضا یہ آئے تھے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو سات تو دو صحابی کے درمیان اس پر ڈسکشن ہو رہا تھا اور دونوں صحابی ٹاپ کے تھے ایک تو عمر خطاب تھے دوسرے ابئی ابن کاب تھے بہت عالب تھے وہ تو عمر خطاب کو ان کی رائے سے اختلاف ہوا یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یا شیخ یا شیخ لال کا اختہ تھا کہ حضرت حضرت شاید آپ سے کچھ بھول ہو گئی اس میں نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ کدب تھا تو جھوٹ کر رہے ہو بالکل وہی ہیمری کے زبان کزب تم جھوٹ کرو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں انت اکزب تم تو اور بھی جھوٹے ہو یہ کیا اس کا مطلب نہیں کہ وہ جھوٹا بنا رہے ہوں یہ اوپننیس ہے اپنے خیالات کو بغیر بندش بول رہا ہے یعنی پھر بھی انہیں پیار محبت ہے پھر بھی انہیں ریسپیکٹ کرتا تو اوپننیس ہو مگر ساتھ ساتھ یہ ہو کہ آپ کے دل میں ریسپیکٹ کم نہ ہو محبت کم نہ ہو ویلوشی کم نہ ہو تو اوپنس جب ہوگا تبھی اشتہاد ہوگا اوپنس نہیں ہوگا اشتہاد نہیں ہو سکتا خوب ڈسکشن خوب ڈسکشن اب پھر رائے کھلیں گی پھر کریٹو تھنکنگ آئیں گی آج کا جو ماحول ہونا وہ اوپنس کا ماحول نہیں ہوتا لیکن صاحب خوب اوپنس تھا کہ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں جی ہاں۔ خوب اوپنس تھا مولانا جیسے آپ نے یہ بولا کہ فیملی کا جو زبان یوز کری گئی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مطلب وہ مطلب اللہ ان کی ویلویشنگ نہیں چاہتا ویسے ہی بہت بار مولانا قرآن میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں وہ مولانا اس کو تھوڑا واضح کیجیے کہ دیکھیے بہت بہت اچھا سوال یہ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اسٹائل کو دینا ہوگا قرآن کا اسٹائل انسانی زبان والا نہیں ہے الگ اسٹائل ہے تو جس کو چاہتے ہیں کہ مانے یعنی کہ کوئی آربیٹری معاملہ یہ ہے جی۔ ہلکے ساتھ یہ اس کا مطلب کہ جو ہوگا وہ لا آف نیچر کے تحت ہوگا جو لا آف نیچر بنا دیا گیا ہے اس کو پتا نہیں ہوگا انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے یہ لا آف نیچر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آربیٹری انداز میں کچھ فیصلہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ لا آف نیچر یہ بنا خدا نے کہ جو سنسیئر ہوگا جو چیزوں کو سیئرس لے گا اور سیکر اس کو کہتے ہیں وہ سیکر تو اس کو ملے گا اور جو سرکشی کرے گا سنتے ہوئے بڑا سائڈ کر دے گا سوچے بغیر اس کو نہیں ملے گی یہ قرآن کا اسٹائل ہے یہ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ مانے کہ جو نیچر ہے اس کو مطابق ہوگا